Islamic Voice Digital Sound Studio Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر صحابہ نہیں ہوتے ہوئے تو آپ نے تعظیم کے لیے ہے انسانوں کی تعظیم کے لیے نہیں ہے ہاں انسان کا احترام ہے محبت ہے تعظیم صرف اللہ کے لیے تو یہ اٹھ جانا یہ مسجد کے وقار کے منافی ہے اور جس کے لیے آپ لوگ اٹھتے ہیں اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں اور انسان تو بڑی جلدی پھسلتا ہے بڑی جلدی اجب آتا ہے بڑی جلدی تکبر آتا ہے اس لیے بھائی مسجد میں ایک دوسرے کا احترام ضرور کرو پر یوں کسی کے لیے اٹھنا یہ بڑی مسجد کے وقار کے منافی چیز ایسا کرنا نہیں چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میرے محترم بھائی اور دوستو زندگی ایک تسلسل ہے اس میں تغیر اور تبدل ہے صبح ہیں شامیں ہیں دن ہے رات ہے خوشی ہے غم ہے جوانی ہے بڑھاپا ہے عزت ہے ذلت ہے فتح ہے شکست ہے تلک الایام نداولها بین الناس یہ خود بخود نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کی خبر ہے کہ یہ تمہارا اللہ ہے جو تم پر حالات کو لاتا ہے زمانے کو گردش دیتا ہے اور <clears throat> تمہاری زندگی میں تسلسل کے باوجود تغیر اور تبدل کو قائم کرتا ہے خود اپنی ذات میں لا تو اثر انداز نہیں ہوتی کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کرتی لا یکش دوائر کسی چیز سے وہ ڈرتا نہیں گھبراتا نہیں ورا الورا ذات ہے لا العیون آنکھ کی پہنچ سے آگے ہے لا تو خال الظنون خیالات کو تو کسی حدود جغرافیے کی زمین کی آسمان کی کوئی حد نہیں ہے جو خیال کو روک سکے خیال کی برق رفتاریوں کے آگے روشنی کی رفتار بھی ماند پڑ جاتی ہے خیال اتنی تیز سواری ہے لا خال تو ساری دنیا کے مفکرین اور ساری دنیا کے انسانی دماغ وہ سوچ کے گھوڑے دوڑائیں برقی شو سے آگے رفتار میں بڑھ جائیں تو بھی لا تو لال کوئی خیال اس تک نہیں پہنچتا ہم اس کو کسی تصور میں نہیں باندھ سکتے کسی تخیل میں نہیں لا سکتے کسی بھی بزم تصور میں اس کو بٹھایا نہیں جا سکتا کسی بھی سوچ کے دائرے میں اس کو <clears throat> نہیں لایا جا سکتا ہر شکل ہر تخیل ہر تصور سے پاک ذات ہے اس تک ادراک نہیں جاتا وہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے ہم اس کو اپنے عقل کے زاویوں سے <clears throat> دماغی تصور تخیل سے ہم نہیں ناپ سکتے نہیں جانچ سکتے وہ اس سے بلند و بالا ذات ہے تو <clears throat> لا لات خالدن لا الحوادث بدلتا نہیں سب کو بدلتا ہے خود نہیں بدلتا سب پر صبح اور شام لاتا ہے خود صبح سے پاک ہے شام سے پاک ہے سب کو پیدا کرتا ہے خود پیدائش سے پاک ہے سب کو بڑھاپا جوانی بچپن لڑکپن میں لاتا ہے خود ہر حال سے ہر تقیر اور تبدل سے پاک ہے سب کو موت کا پیالہ پلاتا ہے خود موت سے پاک ہے سب کو رنگ دیے شکلیں دی بو دی جسم دیا جگہ دی مکان دیا زمان دیا لیکن اپنی ذات میں جگہ سے پاک زمانے سے پاک شکل سے پاک جہت سے ہر چیز سے وہ پاک ذات ہے وہ کسی سے کسی سے نہ دبتا ہے نہ گھبراتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے اس سارے نظام کے چلانے میں وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں صفات میں اتنا لازوال بے مثال با کمال ہے کہ لا یصفہ الواصفون لا تغیرہ الحوادث لا لا الدوائر لا تخالطه الظنون لا تراه العیون لا يصفه الواصفون سارا جگ جہان مل کر اس رب کی تعریف کرنا چاہے تو کوئی اس کی تعریف کو پورا نہیں کر سکتا خود اللہ ہمیں مثال دے کے سمجھاتا ہے لو انما فی الارض من شجرت اقلام ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ لفظ ما یہ بتاتا ہے جو آج کے درخت کی بھی قلم بناؤ جو درخت مٹ گئے جل گئے اور وہ دیمک کا شکار ہوئے ان کو بھی زندہ کر کے قلم بناؤ جو درخت آئندہ پیدا ہونے والے ہیں ان کے بھی قلم بناؤ جو سمندر میں جنگل اگے ہوئے ان کو نکال کر کاٹ کر اس کے قلم بناؤ ول بہر ہو مم ہوم ہی سب ابہر ساتوں سمندروں کو سیاہی بناؤ اور ساری کائنات کو کٹھا کرو جبریل میکائیل کو مدد کے لیے بلاؤ اسرائیل اسرافیل کو ساتھ بٹھاؤ عرش کے فرشتوں کو ساتھ لے آؤ سات آسمان کے فرشتے تمہاری مدد کو آئیں قلم پر اللہ کے علم کا فیضان ہو ساری دھرتی کتاب بن جائے ورق ایسے چوڑے ہوں جیسے دھرتی کا سینہ چوڑا ہے قلم ایسے تیز چلے جیسے تقدیر کا قلم چلا علم ایسا اللہ عطا فرما دے کہ تعبیرات کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور تعبیرات کے باغیچے اور چمن ان کے سامنے مہکتے چلے جائیں اور ان کا ہر لفظ پہلے سے حسین ہو ہر جملہ پہلے سے جمیل ہو ہر عبارت پہلے سے عمدہ ہو ہر مضمون پچھلے مضمون سے علی شان ہو تم اس طرح اپنے رب کی تعریف کرو لکھو سارے جہان کو لگ رہا ہے لکھو میرا اللہ کیسا اللہ کو لکھو اللہ کو بولو لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ اپنی مدد کے لیے نبیوں کا علم فرشتوں سے زیادہ ہے نبیوں کو بلاؤ آدم علیہ السلام کو بلاؤ نوح ادریس یوشا کو بلاؤ موسا ہارون کو بلاؤ یا زکریہ کو بلاؤ سلیمان علیہ السلام کو بلاؤ ابراہیم خلیل کو بلاؤ اسماعیل کو بلاؤ یعقوب اسحاق یوسف کو بلاؤ لوت و کو بلاؤ ادریس اور یونس کو بلاؤ دانیال کو بلاؤ اور سلیمان کو بلاؤ اور ایوب کو بلاؤ تمام انبیاء کو جمع کر ذوالکفل کو بلاؤ یسا کو بلاؤ شعیب کو صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام جیسا پھنسی ہو نبی اس کو بلاؤ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے نام ہم تو تھوڑے سے جانتے ہیں پچیس کو قرآن نے بولے باقی تو ہم جانتے نہیں ہیں اللہ کا سارے لاؤ آدم علیہ السلام آئے پھر شیش بھی آئے ادریس بھی آئے نوح بھی آئے ہود بھی آئے صالح بھی آئے لوت بھی آئے موسا بھی آئے شعیب بھی آئے ابراہیم بھی آئے اسماعیل اسماعیل بھی آئے یا اسحاق بھی آئے یعقوب بھی آئے یوسف بھی آئے یوشا بھی آئے تمام انبیاء تمام انبیاء تمام انبیاء کو جمع کرو ان کے ہاتھ میں قلم پکڑاؤ آگے کتاب رکھو لکھو یا نبی اللہ اپنا اللہ لکھ لکھ تیرا اللہ کیسا ہے وہ لکھنا شروع کرے پھر حبیب اللہ کو بھی بلاؤ رسول اللہ کو بھی بلاؤ خاتم الانبیاء کو بلاؤ محمد الرسول اللہ کو بلاؤ محمد و احمد جن کو نام ملا ماہی و حاشر جن کو نام ملا عاطف جن کو نام ملا فاتح و خاتم جن کو نام ملا ابو القاسم جن کو نام ملا طاہا یاسین جن کو لقب ملا رحمت للعالمین جن کو خطاب ملا مزمل مدفتر کے خوبصورت لقب سے جس کو اس کے رب نے خود پکارا ان نبی کی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت خوبصورت لقب سے اللہ تعالیٰ نے جن کو خطاب فرمایا جن کو علم الاولین دیا گیا والآخرین دیا گیا وہ ابن منبع فرماتے ہیں سورے انبیاء کا علم سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ان کا علم ایک ذرے کی طرح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم علم ایک کی طرح ایسے والا بھی قلم اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ سمندر میں ڈبو ڈبو کے کاغذ پر اپنے اللہ کو اتار رہا ہے میرا اللہ کیسا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لکھنے والا کون آئے گا آپ جیسی تعریف کرنے والا کون آئے گا احمد مبشرن برسول من بعد اسمہ احمد اللہ تعالی نے جس کو احمد کا نام دیا احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اب سارا سارا یہ سارا ساری صف مکمل ہو گئی انسان اپنی ساری طاقتیں لے کر آ گیا محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم نہ کسی کے پاس ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا آپ جیسی آپ جیسی نظر نہ کسی کے پاس ہے نہ ہو سکتی ہے نہ ہوگی جو زمین پر بیٹھ کے جنت دیکھ سکتا ہو دو دیکھ سکتا ہو لوہے محفوظ کی تحریر پڑھ سکتا ہو جس کی نظر میں اتنی طاقت ہو کہ آگے بھی دیکھتا ہو پیچھے بھی دیکھتا ہو اور جو انہی نظروں سے اپنے اللہ کو دیکھ سکتا ہو ان کا علم کیسا بلند و بالا ہوگا یا رسول اللہ آپ بھی لکھیں وہ بھی لکھیں بیٹھ گئے ہاں ہما شما بھی بیٹھ گئے میں بھی بیٹھا آپ بھی بیٹھے کالے بھی گوری بھی عرب بھی اجم بھی چھوٹے بھی بڑے بھی مہتر و کہتر بھی سب لکھ رہے لکھ رہے ادیب و فصیح بلیغ شعراء شعرا علماء محدثین مفسرین سب لکھو لکھو تو میرے اور آپ کے رب کا فرمان ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا سمندر خشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے تمہارا علم ہاتھ کھڑے کر جائے گا پر تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی بھئی یہ کیوں خراب ہو اس کی آواز اچھا جنریٹر پہ چلا ہاں بھائی بجلی کوئی نہیں ہاں میرے بھائیو یہ اللہ ہے اس اللہ کی تعظیم کرو اس اللہ کے لیے اٹھو اس اللہ کے لیے جھکو اس اللہ کے لیے جیو اس اللہ کے لیے مرو اس پہ مرنا ہی بھی زندگی ہے اس پہ قربان ہونا ہی عزت ہے اس کی راہ کی ذلت بھی عزت ہے اس کا پا لینا سب کا پا لینا ہے اس کا کھو دینا سب کا کھو دینا ہے ابن آدم اتلبنی تجدنی ان وجدت فتنی میرا بندہ میری طلب میں آ تو کہاں بھاگ رہا کبھی ڈالر کے پیچھے کبھی پاؤنڈ کے پیچھے کبھی کرسی کے پیچھے کبھی عورت کے پیچھے کبھی دنیا کے پیچھے کبھی کبھی گاڑیوں کے پیچھے کہاں جا رہا ہے فعین تذهبون کہاں جا رہے ہو فانا تصرفون انا تفكون فعین تذهبون فانا تسحرون افلا یہ سارے الفاظ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو جھنجھوڑ رہا ہو کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کیا مجھے چھوڑ کے کسی نے کچھ پایا کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو کبھی منزل ملی کیا اللہ کو گم کھو دینے کے بعد کبھی کسی نے چین پایا سکون پایا کیا کبھی کسی نے کامیابی کے زینے طے کیے یہ آدم اتلبنی میرا بندہ میری طلب کر کیا ہوگا تجدنی اور میں تجھے مل جاؤں گا تو دنیا کے لیے بازار جا ضروری نہیں میں تمہیں دنیا دے دوں تو فیکٹری بنا مل بنا آٹھ بازار میں سب سے سرے کی دکان لے کر اس میں اپنا مال ڈال ضروری نہیں میں تمہیں دوں ممکن ہے دے دوں ممکن ہے نہ دوں اگلا بھی لے لوں قرضے چڑھا دوں لیکن ادھر اتلبنی جتنی جب تو میری طلب میں آئے گا تو میرا وعدہ ہے میں تجھے مل جاؤں گا یا اللہ تو ملے گا تو پھر کیا ہوگا روٹی تو ملی نہیں ہے پانی تو ملا نہیں بل تو ادا ہوا نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ان کل اگر میں تجھے ملا تو تجھے سب کچھ مل گیا ان کل وجہ اور میں ملا تو سب کچھ ملا کیونکہ ہے کوئی اس کے سوا بادشاہ ہے کوئی اس کے سوا شریک ہے کوئی اس کے سوا مالک ہے کوئی اس کا شریک ہے کوئی اس کا بدل ہے کوئی اس کی مثل کوئی ہے اس کی مثال کوئی ہے اس کا شریک کوئی اس کا وزیر ہو کوئی اس کا مشیر ہو کوئی اس کا سیکٹری ہو کوئی اس کا نگبان ہو کوئی اس کا محافظ ہو کوئی اس کی چار دیواری ہو کوئی اس کا پہرے دار ہو کوئی راتوں کو اس کے لیے پہرے دیتا ہو کوئی اپنے دروازے کو بند کرتا ہو بادشاہوں کے در بند پہرے دار کھڑے آگے پہرے دار پیچھے پہرے دار پھر بھی موت کے ڈر سے ان کے کلیجے کپ کپا رہے ہیں اور وہ اللہ ہے وہ اللہ جو موت سے پاک ہے وہ اللہ ہے جو زوال سے پاک ہے وہ وہ اللہ ہے جو پہرے داروں سے پاک ہے وہ وہ اللہ ہے جو نگہ بانوں سے پاک ہے وہ وہ اللہ ہے جو سونے سے پاک ہے وہ وہ اللہ ہے جو جو زوال سے پاک ہے اور وہ وہ اللہ ہے جو ہر قسم کی جہالت سے پاک ہے وہ وہ اللہ ہے جو ظلم و ستم سے پاک ہے وہ وہ اللہ ہے جو فخر سے پاک ہے زوال سے پاک ہے میرے بھائیو لا الہ الا اللہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو بغاوت کرنی ہے تو اللہ سے نہ کرو نفس کے خلاف بغاوت کرو نفس کے خلاف بغاوت کرو حکومت سے باغی بن کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اپنے نفس کے خلاف بغاوت کرو حکومت کے خلاف جلوس نکال کر بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اپنی آنکھوں کے خلاف جلوس نکالو جنہوں نے آج تک حرام دکھا دکھا دکھا کے ہمارے دل کی دنیا کو برباد کر دیا دل پتھر ہو گئے ان کانوں کے خلاف جلوس نکالو جنہوں نے گانے سن سن سن کے اندر میں وہ ویرانی اور وحشتیں پیدا کر دی ہیں صحراؤں میں جا کے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اپنے اندر میں دیکھ کے ڈر لگتا ہے صحرا میں تو کہیں نہ کہیں کوئی سبز آ جاتا ہے ٹکڑا کوئی ہرا بھرا درخت بھی نظر آتا ہے لیکن جس کی نظر غلط ہو گئی جس کے کان غلط ہو گئے اس کا سینہ وہ سہارا ہوگا کہ جس میں لاکھوں میل بھی سفر کرے کروڑوں میل بھی سفر کرے تو ایک دن کا سبز نہ پائے گا ایک پانی کا قطرہ نہ پائے گا میرے بھائیو پاکستان کا اجڑ جانا بھی بہت بڑا عذاب ہے اور ہماری زراعت اور تجارت کا اجڑ جانا بھی بہت بڑا عذاب ہے پر میری بات یاد رکھنا وہ دل کی دنیا کا اجڑ جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے اور ہمارے دل اجڑ گئے دکان میں نقصان آیا تو وظیفے پوچھنے جا رہا نفلیں پڑ رہا رو رو کے دعائیں کر رہا ہاں فصل خراب ہو گئی تو وہ تسمیاں پکڑ کے بیٹھ گیا رو کر رو رہا دہائی دے رہا قرضے چڑھ گئے تو پریشان ہے اور گھر ٹوٹ گیا بدین میں طوفان آیا گھر بہ گئے اخباروں نے بھی شور مچایا رحم دل لوگوں نے کپڑے پہنچائے سخی لوگوں نے پیسہ پہنچایا دوائیں پہنچائیں پر میرے بھائی ہو میں اتنے آنسو کہاں سے لاؤں جو ان دلوں پر روئیں جو اجڑ چکے ہیں وہ کوئی ایک ہوتا ایک لاکھ ہوتا ایک کروڑ ہوتا اور یہاں تو سب کچھ ہی لٹ چکا ہے بھائیو ایک نسل کی بات ہوتی تو شاید کچھ آنسو کفایت کر جاتے یہاں تو جب سے ہوش سنبھالے ہے نسلیں مر گئیں اپنی دو نسلوں کو مرتے دیکھ لیا ہے خود قطار میں لگے ہوئے اور جب ساری دنیا پھر کے دیکھ لیا ہے دلوں کی دنیا اجڑ گئی صحرا بن گیا زمین بنجر بن جائے زمیندار کی نیند اڑ جاتی زمین میں کلر آ جائے زمیندار بے قرار ہوتا ہے دکاندار کو گاہک نہ ملے تڑپ تڑپ اٹھتا ہے فیکٹری میں مال تیار نہ ہو آرڈر نہ ملے تو اس کا اس کو نہ بیوی اچھی لگتی ہے نہ اولاد اچھی لگتی ہے او میرے بھائیو دل کی دنیا اجڑ گئی جوان بھی اجڑ گئے بوڑھے بھی اجڑ گئے عورتیں بھی اجڑ گئیں مرد بھی اجڑ گئے دیہاتی بھی اجڑ گئے اور شہری بھی اجڑ گئے امیر بھی امیر ان بھی غریب بھی غریب ان بھی ہے کون روئے اور کتنا روئے کہاں سے اتنے آنسو لائے دل پتھر اللہ کا حکم توڑا ماتھے پہ بلنا پڑا سو روپیہ جیب سے نکلا ہائے نکلی نظر خراب اٹھی کوئی دل پہ چوٹ نہ پڑی ہائے میں کیا کر گیا دس روپے جیب سے گرے تو ہائے نکلی میرے بھائیوں کان میں موسیقی کی آواز آئی تو الٹا رونے کی بجائے سر دھننے لگا جسم تھرکنے لگا ہے اور اس نقصان کا احساس ہی نہ ہوا کہ کتنا بڑا زہر تھا جو میرے اندر اتر گیا سو روپے گرے تو نوکر کی شامت آ گئی تو بے وقوف تجھے پتا نہیں ہے تو اتنا غافل ہو کے سودا لینے گیا تو سو روپیہ گم کر کے آ گیا آج آج میری نسل کا دل اجڑ چکا ہے میرا تو میں آپ کو کیا رو میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں میرا بھی دل اجڑ چکا ہے جو دل اللہ کی محبت نہ جانتا ہو وہ ویرانہ ہے میں کہاں سے وہ بادل لاؤں میں کہاں سے وہ برسات لاؤں جو اس دل پہ برس کے اسے سرسبز کر دے یہ تو اللہ ہی کرتا ہے سمندر کا بادل پاکستان کی دھرتی کو سرسبز کرے گا سمندر کی بارش اٹھے ہوئے بادل وہ ہمارے پہاڑوں پہ برف جمائیں گے ہماری جھیلوں میں پانی بھر جائے گا ہمارے دریا بہ اٹھیں گے ہمارے سمندروں میں ٹگین آئے گی پر جو دل کی زمین بنجر ہوئی ہے میں کہاں سے بارش لاؤں میں کہاں سے بادل لاؤں میں برسات کہاں سے لے کر آؤں جو دل کی دنیا پہ جا کر برسے اور اس دل کو نرمائے اور لہ یہ تو صرف اللہ ہی کرے گا یہاں تو اللہ ہی کی پہنچ ہے اور آج یہ میرے بھائیوں دنیا اسباب کی دنیا ہے میرا دل آسمان کی بارش سے سرسب نہیں ہوتا آنسوں کی بارش برساؤ تمہارے بادل تو تمہارے پاس ہیں تمہیں تو مانسون ہواؤں کے انتظار کا کی مشقت نہیں ہے تمہیں سمندر سے بخارات کے اٹھنے کا ککی محتاجی نہیں ہے ہمیں ساون کے موسم کا انتظار نہیں ہے ہمیں کالے بادلوں کا انتظار نہیں ہے ارے میرا بادل میرے پاس ہے میرا ساون میرے ساتھ ہے میری بارش میرے پاس ہے میرا سمندر میرے اپنے پاس ہے کھٹا اٹھاؤ ابر بن کے برسو گھنگور گھٹا ہو آنسوں کی لڑیاں ہو موسلا دھار بارش ہو پھر دیکھو تمہارا دل میرا دل کیسے زندہ ہوتا ہے میرے بھائیو ان دل جو مر گئے وہ تو مر گئے ان پہ بھی رونا فطرت ہے اور ہم جو مردہ دل لیے پھرتے ہیں ان پہ تعمل قلوب الصدور آنکھیں اندھی نہیں ہیں دل اندھے ہو چکے ہیں جس کو رات کو اللہ کے لیے اللہ کے لیے جاگنا نہ آتا اٹھ جائیں تو کچھ پڑھا نہیں جاتا پڑھیں تو رویا نہیں جاتا روئیں تو اخلاص نہیں آتا ہاری ہوئی بازی ہے کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر اللہ نے ہماری فائل کھول لی بس ہار گیا اگر فائل کھل گئی پھر تو شاید پار ہو جائیں اگر ایک ورق بھی اللہ نے دیکھ لیا پھر ہماری میرے بھائیوں میرے بھائیوں جب نقصان کا احساس ہی مٹ جائے جب درد کا احساس ختم ہو جائے تو تبھی بھی یہاں کیا کرے معالج کیا کرے جب تنہ میں داغ داغ شد ہو رگ رگ میں زخم ہو رواں رواں اس مالک کی نا فرمانی سے سیا خون سیا ہو چکا ہو رونگٹوں میں گناہوں کی نہوست نجاست بن کے ٹپک رہی ہو اس وقت کون سا طبیب آئے گا کہاں سے وہ لائے گا کتنے میرے زخموں پہ وہ مرم رکھے گا کبیرا گناہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک ایسا داغدار کیا ہے اس حال میں مر گئے تو اللہ کا سامنا کیسا کہ اللہ کے سامنے جائیں گے کیسے سال میں مر گئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے کیسے ہے جب وہ حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا جب حسین کے معصوم عبداللہ کا کٹا ہوا سر جب آئے گا اور اس کا معصوم روندا ہوا دھڑ یا میدان محشر میں کھڑا ہوگا اس کی بیٹیوں کے پھٹے ہوئے دوپٹے جب میدان محشر میں لہرائیں گے تو کون ہوگا آج جواب دینے والا کہ بچی کو دوپٹہ پہنانے کے لیے جھوٹ بولا رشوت لی حرام کھایا سود لیا بچوں کو اعلی تعلیم دلانے کے لیے اور ان کے لیے بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے میں نے بانڈ خریدے میں نے حرام کیا میں نے ناجائز دھوکے دیے تو تو میرے نبی کو کہا کون جاؤ مجھ سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے کون جواب دے حسین کے کٹے ہوئے سر کے آگے کون سا ازر چلے گا زینب کی پھٹی ہوئی چادر کے سامنے کس کا ازر چلے گا مہندی کے لیے پیسہ چاہیے تھا شادی کا جوڑا پچاس ہزار کا بنانا تھا ایک لاکھ کا بنانا تھا تو پھر میں ہیرا پھیری نہ کرتا تو اتنے پیسے کہاں سے آتے ارے میں کہتا ہوں حلال کا پیسہ بھی ہو تو شادی کے جوڑے پچاس ہزار ایک لاکھ کے بنانے والوں کی گردنیں پکڑی جائیں گی ارے تم اس دیش میں رہتے تھے جہاں غریب کے بچے ماں کی چھاتی میں دودھ تلاش کرتے کرتے سو جاتے تھے اور انہیں دودھ نہیں ملتا تھا تم اس دیش میں رہتے تھے جہاں معصوم بچیاں روٹی روٹی کہتی ہوئی کی کل بلاتی سو جاتی تھی اور انہیں روٹی نہیں ملتی تھی تم نے اس دیش میں اپنی بیٹیوں کو لاکھ لاکھ کے جوڑے پہنائے تم نے شادی کی رسم مہندی جو ہندوستان سے آئی ویسے تو ہندوؤں سے نفرت اور ان کی گھر میں بیٹھ کے فلمیں دیکھو انہی کے گانے سنو انہی کی مہندی کی رسمیں رچاؤ میرے بھائیوں میری بات کچھ تلخ ہو گئی مجھے معاف کر دینا جنو میں آدمی ہوں ہمیشہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے میں تو اچھا بھلا آیا تھا پتہ نہیں کہاں سے جنون آ گیا میرے بھائیو جب جب جب جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کروڑوں بچے رات کو بھوکے سوئیں تو اس وقت ہم شادی میں مہندی کی رسمیں رچائیں اور پچاس ہزار کے بیٹیوں کو لاکھ کے جوڑے پہنائیں اگر حلال بھی یہ رسک ہے تو اللہ پکڑ لے گا تمہیں پڑوسی یاد نہ آئے تمہیں فقیر کے بجھے ہوئے چہرے نظر نہ آئے زرد چہروں نے تمہیں نہ پکارا میرے بھائیو عذر کوئی نہیں عذر کوئی نہیں آؤ آؤ آج اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں ارے میں زمیندار کا بیٹا ہوں کسی کی بھی بنجر زمین ہو دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے اور اپنی بنجر ہو جائے روٹی بھول جاتی بچے اچھے نہیں لگتے ہے اب دلوں کی زمین ویران ہو گئی کلر کھا گیا گانے موسیقی کا کلر کھا گیا رشوت کا کلر کھا گیا زنا کا کلر کھا گیا حرام رزق کی کیا کلر کھا گیا زمین کو ملنے والا پانی کڑوا ہو تو زمین برباد ہو جاتی ہے حرام روٹی حرام رزق وہ کڑوا پانی ہے جو بنجر جو آباد سے آباد زمین کو بھی برباد کر دے گا میرے بھائیو بازاروں میں حرام پھیل گیا جھوٹ پھیل گیا دل اجڑ گئے آؤ آج بیٹھ کے روئیں آج اللہ کو مناؤ اس کے بغیر مسئلہ نہیں حل ہوگا حکومت کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا ایک مار دو گے دوسرا ظالم آ جائے گا اپنے آپ کو بدلو ایک کو الیکشن میں ہرا کے اسے نکالو گے دوسرا اس سے بڑا بدماش آئے گا کیوں کہ ابھی ہم نہیں بدلے ابھی میں جو نہیں بدلا تو اللہ اوپر کا نظام کیسے بدل دے بھائیو مسجدوں کو بھرو اللہ کے سامنے روبو پڑ فیصلے وہاں سے ہونے ہیں اس سے تو بغاوت ہے سارے بازاروں میں موسیقی کی تانے ہیں عورتیں بازاروں میں بے پرد عورتوں کے لباس اتنے مختصر ہو رہے کہ وہ ننگی ہونے کو آ رہی ہیں نوجوانوں کی نظریں آوارہ ہو جائیں اور کمپیوٹر کے نام پر ساری فحاشی کے در کھل جائیں بھائی پھر ایٹم بم بنانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اللہ کو منا لو اللہ کو منا لو وہی ہے سب سے بڑی ذات وہی ہے مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحج وترزق من تشاء وبغير حساب وہی مي رہا مي میں بادشاہوں کا بادشاہ شہن شاہ شاہان شاہ شاہان شاہ شاہان شاہ ایک اللہ مالک الملک ایک اللہ ذوالعزت والجبروت ایک اللہ مہیمن ایک اللہ جبار ایک اللہ قدوس ایک اللہ متکبر ایک اکیلا اللہ مہیمن ایک اکیلا اللہ مالک الملک اکیلا اللہ ایک ایک ایک قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد جاؤ ساری دنیا کو سنا دو کہ حکومت اللہ کی ہے نہ یورپ کی نہ آسٹریلیا کی نہ ایشیا کی نہ امریکہ کی نہ افریقہ کی نہ پاکستان کی نہ ہند کی نہ ایران کی نہ توران کی یہ بے مٹی کی مورتیں یہ مٹی کی مورتیں یہ پیشاب بخانے کی گلاستے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بےدکل خیر ہل خیر ومیت وہ لا مود سب بوہن تو دوسن یومیت الخلا ولا وہ باقی وہ ابدی وہ ازلی وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ حی قیوم جو نیند اونگ سے پاک لا تاخذه سنة ولا نوم جو جغرافیائی حدود سے پاک لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جس کے سامنے کوئی دم نہ مار سکے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ جس کا علم ماضی حال مستقبل پر محیط ہو جائے یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم اس کا چاہا وجود میں ما شاء اللہ کان میرا چاہا جب چاہے توڑ دے وما لم یشاء لم یکن وما الا ان رب العالمین جو چاہے میرا رب چاہے یار اللہ ما یشا جو چاہے کرے من میشا جس کو چاہے ہدایت ملے من غلش جس کو چاہے گمراہ کرے وتعز من عز جس کو چاہے عزت وہ تو دل و منتشا جس کو چاہے زلیل کرے تو دل ملک منتشا جس کو چاہے بادشاہ بنا دے وہ الملک من منتشا جس سے چاہے سلطنت چھین لے یفسط الرزق لمن یشا جس کو چاہے رزق کھول دے وہ یقدر جس کا چاہے تنگ کر دے یختص برحمت ہی یشا جس کو چاہے رحمت کے سائے میں لے آئے بنصر ہی یشا جس کی چاہے مدد کر دے یدخل من یشا فی رحمت جس کو چاہے اپنی جنت میں داخل کرے وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ما شاء الله كان كما شاء كان في الوقت الذي شاء على الوجه الذي شاء من غير الزيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يه ہے ذلكم الله ربكم الحق يه الله يه الله, فماد آباد الحق اللہ بلال ارے گلستان والو اللہ کو چھوڑ کے کہاں دفع ہو رہے ہو ارے طارق جمیل اللہ کو چھوڑ کے کہاں دفع ہو رہا ہے ارے فیصلہ باد والو ارے دھرتی کے انسانوں اللہ کو چھوڑ کے کہاں دفع ہو رہے ہو فن تو فکون فہبون فن تصرفون کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو ففر رو اے اللہ ففر رو اے اللہ إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله صارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض سابقوا صارعوا أو أو لوتوا لوتوا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية اے نیک بندہ او نیک بندی آجا آجا آجا میں تیرا رب تیرے انتظار میں ہوں میرے جیسا نہ پائے گا میرے جیسی چھو نہ پائے گا رب جیسا آسر نہ پائے گا رب جیسا سہارا نہ پائے گا رب جیسا رز نہ پائے گا رب جیسا کفیل نہ ملے گا اللہ جیسا وکیل نہ ملے گا اللہ جیسا رقیب نہ ملے گا اللہ جیسا شہید نہ ملے گا اللہ جیسا کفیل نہ ملے گا اللہ جیسا نصیر نہ پاؤ گے اللہ جیسا ولی نہ پاؤ گے اللہ جیسا ناصر نہ پاؤ گے اللہ جیسا حافظ نہ پاؤ گے اللہ جیسا اللہ جیسا قاضل حاجات نہ پاؤ گے اللہ جیسا خبیر نہ پاؤ گے اللہ جیسا رزاق نہ پاؤ گے اللہ جیسا فتح نہ پاؤ گے اللہ جیسا اللہ جیسا رب نہ پاؤ گے خیر الفاتحین خیر الناصرین خیر الفاصلین ارحم الراحمین خیر الغافرین مالک الملک ذو الجلال والاکرام کائنات بحر و بر عرش و فرش و سریا کا تنے تنہا مالک کہہ رہا ہے یا النفس المطمئنہ او میرا بندہ کہاں جا رہا ہے ادھر آ ادھر آ جیسے ماں اپنے بچوں کو پکارتی ہے بیٹا تو کہاں جا رہا ہے ماں جیسی بہت تجھے کہیں نہ ملے گی ادھر آ جا ادھر آ جا اللہ کہہ رہا ہے او فیصلہ باد والو او میرے بندو او مسلم و مشرق او مومن و کافر کہاں جا رہے ہو لوٹ آؤ لوٹ آؤ ففرو اللہ دوڑو اپنے رب کی طرف اس کے سوا پناہ نہیں اس کے سوا سایہ نہیں اس کے سوا مسئلے کا حل نہیں ہے اللہ کو بنا لو اپنا اپنا بنا لو اور وہ تو پہلے وہ بننے کو تیار بیٹھا ہے بادشاہ تو اپنے بنتے نہیں ان سے تو منتیں کر کے بنانا پڑتا ہے اپنا اور اللہ کہتا ہے میں تو پہلے ہی تیرا ہوں بس تو دو چار قدم اٹھ کے آ جا اپنا آدم انی لکا محبن میرے بندے میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں فبحقی علیہ کا کنلی محبہ اور تجھے میری ذات کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر رہے تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پہ بنتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار کر تو پہل کر چکا ہے پہل کر چکا ہے میرے بھائیو اپنے رب کو راضی کرو آنکھیں بند ہونے سے پہلے شمع کے بجھنے سے پہلے زندگی کا تار ٹوٹنے سے پہلے سانس اکھڑنے سے پہلے وجود کے مٹی ہونے سے پہلے بھائیو توبہ کریں توبہ کریں لوٹیں اللہ کی طرف میرا ایک ہی نغمہ ہے میرا ایک ہی ایک تو مجھے وقت ہی نہیں ملتا کہ میں کچھ بیٹھ کے جمعے کے بیان کے لیے تیاری کروں یا میں کچھ پڑھوں اور پھر میں سناؤں تو کیا سناؤں میں کیا سناؤں اور میں ہے ہے گھر کو جلتے دیکھ کر لوگ مضمون نہیں سنایا کرتے وہ ہائے کیا کرتے ہیں میت کو دیکھ کر لوگ خطابت کے جوہر نہیں دکھاتے لوگ اپنی دہائیاں دیتے ہیں وہ سب بڑے بڑے خطیب بھی اپنے جوہر بھول جاتے ہیں ادبی شاہ پارے یہ تو سکون کے دن کی باتیں ہیں جب آگ لگ چکی ہو گھر گھر سے دھواں اٹھ رہا ہو اور محبوب خدا کی سنت کے لاشیں چاروں طرف گلیوں میں بکھرے پڑے ہوں ہر نوجوان اللہ کے نبی کی سنتوں کی چلتی پھرتی لاش ہو ہر عورت ہر مرد ہر تاجر ہر حاکم ہر معقوم ہر جج ہر وکیل ہر بڑا ہر چھوٹا جب اللہ کے محبوب کی سنتوں کا وہ خود جنازہ بن چکا ہو ہر سنت اس کے وجود میں جب سبا ہو رہی ہو ہر سنت جب ہر گھر میں ذبح ہو رہی ہو جب جب جب تجارت کے تجارت کے بازاروں میں منڈیوں میں ایوانوں میں عدالتوں میں مسجدوں میں باہر چھوڑو ارے جب مسجدوں میں بھی اللہ کے نبی کی سنتیں ذبح ہو رہی ہوں تو میں کہاں سے خطابت لے کر آؤں میں کہاں سے مضمون بیان کر مضمون کی کوئی کمی نہیں ہے سنانے کو بہت ہے لیکن میرے بھائیو جلتے گھر کو دیکھ کر ہر کوئی مضمون بھول جاتا ہے اجڑے چمن کو دیکھ کر مالی صرف آنسو بہاتا ہے تقریریں نہیں کرتا تم میں تو میں نہیں میں بھی آپ بھی ہم سب اجڑا ہوا چمن ہیں ہم سب ہم سب زندہ لاشیں ہیں ہم سب مردے ہیں جو بازاروں میں چل رہے ہیں کیوں جو دل اللہ کی محبت میں دھڑکنا بھول گیا جو دل اللہ کے رسول کا عشق بھول گیا جو سراپا سانچائے محمدی توڑ کے باہر نکل گیا جب میری نسل اپنے دشمن کے لباس کو پسند کرے اپنے دشمن کی تعظیم پہ فخر کرے اور اپنے محبوب اپنے مہربان آقا جو ان کے لیے رویا جو زانی کے لیے بھی رویا پاک دامن کے لیے بھی رویا جو عورتوں مردوں کے لیے رویا انہیں انہیں اپنی تاریخ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو انہیں پتا چلے کہ طائف میں کیا ہوا تھا عہد میں کیا ہوا تھا انہیں پتا چلے کربلا میں کیا ہوا تھا انہیں تو ٹی وی سے فرصت نہ رہی کمپیوٹر سے فرصت نہ رہی انہیں پتا چلتا جب تین میل پتھر پڑ رہے تھے اور آپ کے پنڈلیوں سے لہو بہ رہا تھا اور ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی لوگ قلم سے سیاہی سے تاریخ لکھ کر گئے میرا آپ کا نبی اپنے خون سے تاریخ اپنی تاریخ لکھ کر گیا کاش کاش کے پہاڑوں کی زباں ہوتی اس وادی کی زباں ہوتی جہاں خون گرا تھا تو میں ان پتھر دلوں کو لے کے جاتا میں خود بھی پتھر دل ہوں مجھے باہر نہ سمجھو میں اپنے آپ کو باہر رکھ کے بات نہیں کر رہا ہم سب جاتے ان سے پوچھتے بتاؤ یہاں ہمارے نبی نے ہماری خاطر کیا غم دیکھا تھا کیا دکھ جھیلا تھا تو اگر ان پہاڑوں کو زبان ملتی تو وہ بول نہ سکتے وہ چیخ اٹھتے وہ پھٹ جاتے اور شاید ان کی چیخیں سن کر میرے جیسے پتھر دل کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا میرے بھائیوں وہ کس کے احسانات کو ہم دبا دے گئے احسان فراموش صرف محمد مصطفیٰ کے بنے اس کملی والے کے بنے جو اولاد کے لیے اتنا نہ رویا اتنا امت کے لیے رویا جو اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا نہ رویا جو اپنی امت کے لیے رویا جو بیویوں کے لیے اتنا نہ رویا جو امت کے لیے رویا اپنی اولاد کے لیے کربلا طے کروا گیا اور اپنی امت کے لیے آنسو بہاتا چلا گیا یا اللہ میری امت کے لیے خیر کے در کھول دے اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے بنا اللہ میں عورات ہوں یا اللہ میری امت ننگی ہے انہیں کپڑے پہنا یہ بھوکے انہیں کھانے کھلا اپنی اولاد کے لیے کہہ رہا ہے اجعل رزق اہل محمد یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے قیامت تک کوئی میرا امت ہی مجھے یہ تانا نہ دے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے ہمیں سولیوں پہ لٹکایا نہیں نہیں نہیں نہیں پہلے میری اولاد سولیوں پہ لٹکی پہلے وہ پیڑ پہ پتھر باندھیں گے تاکہ تم حرام چھوڑ سکو تمہیں پتھر نہیں باندھنے پڑیں گے تمہیں خالی دال ہے کھانی پڑے سبزی کھانی پڑے ان کے تو پیڑ پہ پتھر باندھے گئے گھروں کے چراغ بجھ گئے ایک دن دو دن تین دن کچھ نہیں گھر میں کھانے کو فقر کو قبول کیا مشقتوں کو گھر میں رکھا قربانیوں کو اپنا زیور بنایا قربانیوں کو اپنا زیور بنایا مشقتوں اپنا گہنا بنایا قربان ہو جانے کو فنا ہو جانے کو دین کے لیے ماتھے کا جھومر بنایا اور پھر ساری زندگی امت کے لیے روتے روتے روتے گزار دی آخری لمحے بھی امت یاد آ رہی ہے ملک الموت آ چکا ہے جبریل بھی آ چکا ہے مکالمہ ہو رہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے پر یہ پہلا موقع ہے اور یہ آخری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور مجھ سے یوں مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو اگر وہ رہنا چاہیں تو چپ کر کے واپس آ جانا اگر وہ آنا چاہیں تو پھر انہیں لے آنا آپ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے آخری وقت ہے اپنی اولاد کے لیے لکھوا لیتے علی کے لیے لکھوا لیتے فاطمہ کے لیے لکھوا لیتے عائشہ کو سب سے چھوٹی عمر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اٹھارہ برس کی عمر میں بیوہ ہو رہی ان کے لیے لکھوا لیتے ام سلمہ کے لیے لکھوا لیتے حسن حسین کے لیے لکھوا لیتے زینب کے لیے لکھوا لیتے ام کلثوم کے لیے لکھوا لیتے ارے کسی کے لیے بھی کچھ نہ لکھوایا ملک الموت پوچھ رہا یا رسول اللہ آپ کے حکم کا انتظار ہے آپ کہیں کہ میں نے جانا ہے تو میں اللہ کی تقدیر کو پورا کروں گا آپ کہیں کہ مجھے رہنا ہے تو میں واپس رہ جاؤں گا آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق ہے اس وقت جب اللہ کی ملاقات کا شوق کی خبر مل چکی ہو کون کسی کو یاد رکھتا ہے سب بھول جاتے ہیں اللہ وہ ذات ہے یوں کہتے ہیں علماء سن رہے ہو علماء نے لکھا ہے دوزک کا عذاب اپنی جگہ سانپوں کا عذاب اپنی جگہ جلنے تڑپنے کا عذاب اپنی جگہ بھوک پیاس کا عذاب اپنی جگہ فرشتوں کی مار اپنی جگہ لوہے کی بیڑیاں اپنی جگہ پر دو والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے اور جب اللہ بلا رہا ہو کون کوئی کسی کو یاد رکھتا ہے آپ نے اس وقت بھی فرم جب یہ خبر ملی اللہ ملاقات کا شوق رکھتا اللہ ملنا چاہتے اس وقت بھی جب آخری کھڑی ہے وصال و ملاقات کی اس وقت بھی آپ نے فرمایا نہیں پہلے واپس جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ہاں وہ اسی سے بغاوت کرنی تھی اسی سے باغی بن کر سود پہ کاروبار کرنے تھے جھوٹ بولنے تھے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنی تھی گانے سننے تھے کیا کر رہے ہو میرے بھائیو کیا کر رہے ہو وہ کیا جاؤ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات کیا کرے گا میں پھر جواب دوں ملک الموت کھڑے میں ادب سے جبریل واپس جا رہے ہیں پیغام لے کر آ رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ نے فرمایا الان عینی بس اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اب میری آنکھیں دعائیں دو اس کملی والے کو اگر یہ مسئلہ اس وقت حل نہ کرواتے تو آج فیصلہ آباد میں انسان کوئی نہ ہوتا ہاں ہم بھی بندر خنزیر بن چکے ہوتے مچھلی کھانے پر اللہ نے بندر بنا دیا تو ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے زنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے موسیقی ناچ گانا عورتوں کا بے پرد پھرنا مچھلی کھانے سے بڑا گنا ہے سود کھانا کھلانا مچھلی کھانے سے بڑا گنا ہے قتل نہ حق نماز کا چھوڑنا روزے کا چھوڑنا یہ مچھلی کھانے سے بڑا گنا ہے جھوٹ بولنا جھوٹی گواہیاں دینا قاتل کا کیس لے لینا قاتل کو چھڑوانے کے لیے قلم چلا دینا یہ مچھلی کھانے سے بڑے گنا ہے دعا دو دعا دو دعا دو اس کملی والے کو جو جاتے جاتے بھی تیئیس برس رویا رویا کہ زمین آسمان بھی اس کے رونے پہ رویا اس کے رب کو بھی اس پہ پیار آیا اور ترس آیا اس نے بھی جبریل کو پکائے جو میرے حبیب سے کہو اتنا تو نہ رو کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے فلا جادہ نفسوں کا لے ہیں اب کن سے محبتیں بڑھا رہے جن کے ہاتھوں میں آج بھی دوہری تھار کے خنجر ہیں ایک طرف سے ایمان پہ وار کر رہے ایک طرف سے جان پہ وار کر رہے ارے اپنے دوست تو سمجھتے اپنے دشمن تو سمجھتے کچھ آنکھیں تو کھولتے ارے کچھ غور تو کرتے اپنے پرائے کا فرق تو جانتے جاتے ہوئے الان نقرت عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہ نے میری امت کے ساتھ دینے کا وعدہ کر دیا بے شک ان پہ عذاب آئیں گے نا پر پر یہ اب ایسے نہیں برباد ہوں گے جیسے لوت علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی ان پر ایسے نہیں پتھر برسیں یہ ایسے نہیں مسخ ہو جائیں یہ ایسے نہیں حالات کام بن گیا کام بن گیا پھر معاشر کے میدان تھی بخار سنو جب جو چنگار تھی چلاتی پھومکار تھی بل کھاتی اور اور غراتی ہوئی آئے گی تفور و تقاعد من الغیر اس کے چنگاریاں اس کے شرر اس کے شعلے اس کی لپک اس کی جھپک اس کی جھپٹ وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا اگر میرا اللہ دو کو نہ روک دیتا تو ہر نیک و بد کو نگل جاتی وہ کے ایک چیخ مارے گی اس دن اگر کسی کے پاس ستر نبیوں کا عمل بھی ہوگا وہ کہے گا آج میری خیر نہیں ہے بڑے بڑے انسان منہ کے بل گریں گے ملائقہ مقربین اولین آخرین منہ کے بل گریں گے اور فرشتے دوزخ میں جانے والے نہیں ہیں لیکن وہ بھی نفسی نفسی پکار اٹھیں گے انسان نفسی نفسی پکار اٹھیں گے آدم علیہ السلام پکار اٹھیں گے نفسی نفسی شیس علیہ السلام پکار اٹھیں گے نفسی نفسی اما ہوا پکار اٹھیں گی نفسی نفسی سال و شہود پکار اٹھیں گے نفسی نفسی ابراہیم خلیل اللہ پکار اٹھیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا میں کسی کا سوال نہیں کرتا کیا موسا کلیم کیا عیسا روح کیا شیوشا کیا دانیال کیا الیاس کیا تعبت کیا سلیمان کیا ایوب کیا یحیا کیا زکریہ حضرت صلی السلام کہیں گے یا اللہ میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا لے میں اور آپ ایک دوسرے کو کہاں یاد کر سکتے ہیں میری بیوی یا یا, یا میں اپنی بیوی کو کیسے یاد کر سکتا ہوں میرے بچے یا میں اپنے بچوں کو آج کیسے یاد کر سکتا ہوں آنکھیں پھر جائیں گی دیور بدل جائیں گے پہچاننے سے انکار ہو جائے گا ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی ان اربوں خربوں انسانوں ان اربوں خربوں انسانوں میں ان غوث قطب ولیوں میں ابدالوں میں ان محدثین شہدا میں صدیقین میں ان نبیوں میں رسولوں میں آدم میں نوح میں سلیمان میں عیسیٰ میں دابود میں ابراہیم میں ان سوا لاکھ نبیوں انسانوں میں جنات میں اولین و آخرین میں صرف ایک ذات ہوگی صرف ایک ہستی جس کی جھولی عرش کی طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے اور اس کا تڑپنا کوئی دیکھے چشم تصور میں دیکھنے کی کوشش کرو کہ ایک نبی ہوگا ایک رسول ایک وہ حبیب اللہ وہ نبی اللہ وہ نبی اللہ وہ رسول اللہ وہ محمد و احمد وہ ماہی وہ حاشر وہ عاقب و فاتح وہ خاتم و تحا و یاسین وہ ابو القاسم وہ مزمل وہ مدثر وہ قوسین کے مقام والا وہ مقام محمود والا وہ جنت کی چابی کا مالک جو مقام محمود کا مالک جو مقام وسیلہ کا مالک جو شفاعت گبرا کا مالک جو انسانوں کا خطیب اس دن جو انسانوں کا دھن جھنڈا بردار اس دن جو انسانوں کا شاف اس دن جو اپنی ذات میں اتنا کامل و اکمل ہو دیکھو اس کا رونا دیکھو اس کا رونا سب نمیوں سے بڑا ہوا ہے کہہ رہا یار رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت بچا لے میری امت بچا لے میری امت کو معاف کر دے نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے میرے بھائی ہو میرے بھائی ہو میں تو آپ سے روزانہ ایک ہی ہر جمعے جب مجھے کبھی موقع ملتا ہے میں ایک ہی چھولی پھیلاتا ہوں میں ایک ہی سوال کرتا ہوں میری ایک ہی خیرات ہے پتہ نہیں کوئی دیتا ہے کہ نہیں دیتا پر فقیر اگر گدا چھوڑ دے تو خالی کشکول لوٹ جائے فقیر اگر ضد اور اسرار چھوڑ دے تو اسے اس کی جھولی میں ڈالے کون اور مجھے فقیر سمجھو گدا سمجھو مجھے ساحل سمجھو بھائیو میں آپ سے اللہ اس کے رسول کے واسطے سے مانگتا ہوں واپس آؤ توبہ کرو بس کرو لوٹ آؤ جن راہوں پہ جا رہے ہو وہاں جہنم ہے جہنم اس کے آگے خوفناک عذاب ہیں جن کی طرف اللہ رسول بلا رہا ہے اس کے آگے خود اللہ استقبال میں ہوگا خود اللہ استقبال میں ہوگا خود اللہ کہے گا سلام رب الرحیم خود اللہ سلام کو آ رہا فرشتے سلام کو آ رہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار وہاں جنت انتظار کو ہے کچھ الجنت للمتقین وہاں میرے انتظار کو ہیں وہاں میرے اچھل اچھل کے باہر آ رہی طابت اسماری وہ انہاری انہار من ماء غیر آسن من من لبن لم يتغير خمر وہ وہ انہار طیبہ وہاں انتظار میں ایک اینٹ موتی کی ایک یاقوت کی ایک زمرد کی مشک کا گارا زعفران کی گھاس موتیوں کے کنکر دودھ شہد شراب پانی کی نہریں معین سلسبیل کے چشمے ابھرتے ہوئے چشمے بہتے ہوئے چشمے گرتی ہوئی آبشارے اور اڑتے ہوئے خوبصورت پرندے موجے مارتے ہوئے سمندر اور کھڑے ہوئے کمر بند چاکو چوبند غلام تھرے ہوئے جام بھری ہوئی سورہیاں سجے ہوئے پھل پکے ہوئے کھانے دائیں بائیں حسین و جمیل جنت کی خوبصورت بیویاں بہینون یہ سب کچھ میرے رب نے تیار کیا ہے الدار تلک اللہ خرا دل کا دار اللہ یہ ہے آخرت کا گھر یریدون نور فی الارض ولا فسادا جو دنیا میں اپنی ناک کٹوا لیتے ہیں جو اپنی ناک اونچی نہیں رکھتے وہ جو چھوٹے پڑ جاتے ہیں جو سر جھکا لیتے ہیں جو سر جھکا لیتے ہیں جو نیچے ہو جاتے ہیں جو فساد نہیں مچاتے جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں وہاں اللہ بھی انتظار میں رسول اللہ بھی انتظار میں اور جنت بھی انتظار میں اور فرشتے بھی انتظار میں اور بعض بھاگوں والے نصیبوں والے نصیبوں والے ان میں ایسے بھی اٹھیں گے اور ایسے بھی جائیں گے اور اس شان میں جائیں گے اس حال میں بیٹھیں گے کہ میرا رب عرش کے پردے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں جم بھر کر وہ سکا ہم رب ہم شرابن تہورا میرا اللہ خود انہیں جام بھر بھر کے پلائے گا ارے اس دیسی شراب سے توبہ کرو اے رنڈی کے گانوں سے توبہ کرو ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرو سود جھوٹ آوارگی سے توبہ کرو ناچ گانے موسیقی سے توبہ کرو میرے بھائیو سینا سے توبہ کرو ہیرا پھیری سے توبہ کرو جوا بونڈ سٹا اور اس سے توبہ کرو بیما انشورنس سے توبہ کرو بے پردگی سے توبہ کرواؤ گالی گلوچ سے توبہ کرو نظریں جھکاؤ کان بند کرو دیکھو دیکھو اللہ آ رہا ہے اللہ آ رہا ہے جام بھرے ہوئے سرائیاں تھری ہوئی گاؤں تکیے لگے ہوئے پالین بچھے ہوئے چشمے بہتے ہوئے موجیں مارتی ہوئی نہریں حسین و جمیل ہیں نور ہی نور ہے نہر مترد سمرت النتیجہ سوجت الحسنا و جمیلا اللہ کا نور جنت کا نور فرشتوں کا نور جنتی کا نور حوروں کا نور قصور کا نور خدام کا نور غلمان کا نور پانیوں کا نور ہے اور اللہ رب شرابا طہورا اللہ بازوں کو آگے بڑھ کے خود ہاتھ سے کہا لے میرا بندہ آج میرے ہاتھ سے پی میرے بھائیوں توبہ کرو قبل اس کے کہ جام زندگی کا چھلک جائے توبہ کرو قبل اس کے کہ زندگی کی شام ہو جائے توبہ کرو قبل اس کے کہ قبر کے اندھیرے ہمیں آ کے دبوچ لیں توبہ کرو قبل اس کے کہ موت کا بے رحم پنجا وہ ہمیں ادھیڑ کے رکھ دے پھر رونے والیوں کا رونا کام نہ آئے گا حضرت علی کا فرمان ہے قَلِيلُ ہاں کیا کہا اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں اسی کا ترجمہ اردو میں ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے تو میرے عزیز ہو میرے بھائی ہو اکثر نوجوان بیٹھے ہو آج توبہ کر کے اٹھو اپنے رب کو منا کے اٹھو ان مبارک گھڑیوں میں اللہ سے سلا کر کے اٹھو نہ جانے بلا لے پیا کس کھڑی تو کیا کیا کرے کی کری دن کے دن اس لیے میرے بھائیو غفلت سے باہر آؤ غفلت سے باہر آؤ اپنی زندگیاں بدلو وہ دھوکے سے نکلو آج کے ماں باپ دشمن آج کی بیویاں دشمن آج کے خامد دشمن آج کے بھائی بہن دشمن آج کا ماحول معاشرہ دشمن کون جو اللہ کی نا فرمانی پہ ابھارتا ہو جو اللہ کی نا فرمانی پہ ابھارتا ہو یہ دشمن ہے یہ سجن نہیں ہے دوستو دشمن میں تمیز کرو اللہ اس کے اور اس کے رسول جیسی وفا کہیں نہ ملے گی تو میرے بھائیو آج اللہ کے دربار میں توبہ کر کے اٹھو ہم جو کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ اس لیے نہیں کہہ رہے کوئی تبلیغی جماعت نے آگے چل کے سیاست میں حصہ لینا ہے تو اپنے ووٹ بڑھا رہے نہیں نہیں نہیں ہے بھائیو ہماری نظر میں ہماری نظر میں یہ راستہ ہے ہی نہیں جس سے دین آئے اس راستے سے دین نہیں آئے گا ہمارا نظریہ ہے ہم اس پر کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ایک اشتہادی چیز ہے ہمارا نظریہ یہ ہے ایک ایک کے تھوڑی پکڑ کے پاؤں پکڑ کے توبہ کرواؤ ایک ایک سے توبہ کی دعا درخواست کرو پاؤں پکڑ لو آنسو بہا دو لوگ مان جائیں گے پاؤں پکڑنے سے وہ کام ہوتے ہیں جو بڑے بڑے تقریروں سے نہیں ہوتے ڈنڈوں سے نہیں ہوتے پیسے سے نہیں ہوتے ہم مینا میں کنکریاں مار کے آ رہے اس وقت یہ نائی بالکل وہ پل کے پاس کھڑے ہوتے تھے وہی نوجوان سب سے پہلا حاجی جو گنا کرتا ہے سب سے پہلا گنا جو حاجی کرتا ہے وہ داڑھی مونڈانے کا کرتا ہے پہلا پہلا جو اس کی کاپی میں غلط حرف آتا ہے اور پہلی دفعہ وہ مزلفہ سے عرفات سے مینا سے سب کچھ معاف کرا کے جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو پہلا پورنا جو کالا اپنی تختی پہ لکھتا ہے وہ داڑی منڈانے کا لکھتا ہے تو وہاں کھڑے داڑیاں مونڈ رہے ایک نوجوان تھا میرے خیال میں گجرا والے کا تھا مجھے پورا یاد ہے سیال کوٹ اس کے صابن لگا ہوا صابن لگا ہوا بڑا خوبصورت تو وہ بلیڈ ڈال رہا تھا نائی صاف کرنے کے لیے ہمارا ایک ساتھی پشاور کا پتہ نے اس سے کیا سوچی وہ ایک دم اس کے قدموں میں جا کے گر گئے اور رونا شروع کر دیا کہ دیکھ دیکھ ابھی تیرا سب کچھ معاف ہو چکا ہے اپنی کاپی کو کالا نہ کر وہ ایسا رویا کہ اس نوجوان کے بھی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور اس نے وہ جو تولیا رکھا تھا اسی سے اپنی ساری چہرے کو صاف کیا نائی سے کہنے کا میرا خط بنا ہے تو بھائی ہم تو یوں کہہ رہے ہیں آنسو بہاؤ ہاتھ جوڑو منت کرو اللہ کے سامنے بندوں کے سامنے جب اللہ کی وہ ہمارا رونا پسند آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوا چلائے گا تو تبلیغ میں پھرو یہ پھرنا ایمان میں باہر لائے گا توبہ کو پختہ کرے گا یقین میں یقین میں مضبوطی لائے گا تب جا کر توبہ پختہ ہوتی ہے عمل میں طاقت آتی ہے گھر بیٹھے کا یہ سودا ملتا تو بھائیو گھر چھوڑنے کی ضرورت نہ تھی ہم بھی گھر بیٹھتے مدرسہ پڑھاتے ہر جمعہ عائشہ مسجد میں تقریر کرتے در سے قرآن دیتے در سے حدیث دیتے ہم بھی آرام سے اپنی محفل سجاتے اپنی گدی سجاتے پر نہیں میرے بھائیو جو دیانتن ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے اللہ کو مناؤ اللہ کی راہوں میں پھر کر تبلیغ میں پھرو تبلیغ میں پھرو کوئی اور نہیں تو ہر مہینے تین دن تو لگا لیا کرو یہ گلستان والے میری نہیں سنتے تم سن لو جو باہر سے آئے ہو ہر مہینے تین دن لگا لیا کرو پوری زندگی میں انقلاب آ جائے گا تو توبہ کرتے ہو نا بھائی سارے پکی بات ہے نا تبلیغ میں جاؤ گے نا اب کبیرا گنا سے توبہ کر کے اٹھنا ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ آج میرے بولا تیرے دوستوں کی زمین پہ آگ برس رہی ہے اور آج کا باطل ساری دنیا سے بڑا فرون بن کے آیا ہے ایسا فرون دھرتی نے کوئی نہیں دیکھا ایسا نمرود دھرتی نے کوئی نہیں دیکھا ایسے شتادوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں تو آ کے انہیں دکھا کہ تو خدا ہے یہ سارا مجمع تیرے گھر میں بیٹھا ہے یہ اللہ کسی بادشاہ کے در پہ نہیں پہنچا یہ اسلم اسمبلی میں نہیں آئے یہ کسی وزیر کے در پہ نہیں آئے ہوئے ہیں یہ کسی جرنیل کے در پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی پولیس کے در پر نہیں بیٹھے ہوئے یہ تیرے سامنے دہائی دے رہے ہیں مولا اے اللہ وہ مقدس دھرتی جہاں تیرے پیاروں کا خون بہا اس امت کی نئی تاریخ لکھی گئی تیرے تیرے نبی کی آل کے معصوم بچوں کی بوٹیاں ہوئیں ان کے سر دھڑ سے جدا ہوئے ان کے بے گور و کفن لاشے جس دھرتی کو سجائے سجا گئے میرے مولا آج اس دھرتی پہ آگ آ گئی ہے اس دھرتی پہ فرون آ گئے ہیں شداد و آ گئے ہیں اے الملک اللہ اے وہ ذات جسے زوال نہیں ہے ان پہ کرم کر دے وہ زوال پذیر کیا ہوئے زوال میں ہی مر گئے لفظ زوال بھی ان پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہا ہے ذلتوں کے کلمات خود ہم پہ رو رہے ہیں یا اللہ پستی کا لفظ خود ہم پہ بہا رہا ہے اللہ آج ہماری مان لے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے کچھ نہیں تیرے سامنے پیش کرنے کو یا اللہ یہ مولا وکول پر تو نے اپنے بندوں کی مدد کی نوازوں پر روزوں پر ان کی نیکیوں پر ہماری مدد فرما اپنے فضل پر ہمارے پاس کچھ نہیں یا اللہ کہاں سے لائیں گے ابو بکر کہاں سے لائیں گے عمر عثمان و علی کہاں سے لائیں گے حسنین کے موتی اور جوڑے کہاں سے لائیں گے فاطمہ عائشہ خدیجہ جیسی بھائی کہاں سے لائیں گے ان کو کلسوم جیسی بیٹیاں ہم کہاں سے لائیں گے مولا عائشہ جیسی ماں ہم کہاں سے لائیں میرے مولا ان سلمہ جیسی ماں ہم کہاں سے لائیں صفیہ جویریہ جیسی مائیں ہم کہاں سے لائیں ان میں حبیبہ جیسی مائیں ہم سیف اللہ کہاں سے لائیں ہم فاروق کہاں سے لائیں یہی گندے حقیر فقیر گناہوں میں ڈوبے ہیں پر ان سب کو ہم سب کو پتا ہے کب تیرے سوا گھر کوئی نہیں باقی بچو بچہ باہر مار کھا کے آتا ہے ماں کو سنانے کی نیتیں کر کے جاتا ہے کہتا اما کو سناؤں گا کہتا ابا کو سناؤں گا آگے ماں باپ بھی مارنا شروع کر دی وہ تو برباد ہو گیا میرے مولا زخم کھاتے کھاتے زخم سہتے سہتے میرے مالک ہمارے روئے روئے سے خون رہا ہے ہمارے گلے بیٹھ چکے ہیں ہمارے الفاظ ختم ہو چکے ہیں ہماری تعبیرات کب توڑ چکی ہے کوئی ہمارے زخم پہ مرم رکھنے والے نہیں آج تیرا نبی ہم میں ہوتا تو خود ہی جانتا ہے وہ کتنا دکھی کتنا روتا کتنا تڑپتا ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر بے قرار ہو کے رویا تھا آج تو اس کے امت کے بچے کٹ رہے ہیں اس کی بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں ان کو جلایا جا رہا اے یہ تیرے پیاروں کی دھرتی یہ قادسیہ کا میدان گواہ ہے اس قادسیہ کی سرزمین پر آج باطل کا وار ہے جہاں تیرے بندے ساد نے تیری تکبیر کا نعرہ بلند کیا تھا برہا سانے جان کے قربانی دے کر اسلام کو بلند کیا تھا سلمان فارسی جہاں دفن ہے جاگر انصاری جہاں دفن ہے تیرا بسرا جہاں کا حسن بسری ہے جہاں کی رابعہ بسری ہے یا تیرے محبوب کا خادم انس نہ بسرے کی سرزمین میں تیرے محبوب کا منہ بولا بیٹا تھا جس کو تیرے نبی نے یا گونیا کہا تھا یا گونیا انس کو کہا تھا وہ دس برس تیرے نبی کا خدمت کر رہا تھا دن رات سفر حضر کا ساتھی رہا تھا آج اس بسرے پر پانی بند ہے کربلا قائم ہو چکی ہے اے مولا کربلا تو حسین کو سجتی تھی ہم کہاں حسین کربلا تو عباس کو سجتی تھی ہم کہاں عباس ہیں کربلا تو عبداللہ اور علی کو سجتی تھی قاسم کو سجتی تھی میرے مولا ہمارے بیٹے کہاں قاسم بن سکتے ہماری بیٹی کہاں ابو بکر بن سکتے ہمارے بھائی کہاں عباس بن سکتے ہیں ہماری بیٹیاں کہاں میرے مولا زینب بن سکتی ہیں سکینہ کیسے بن سکتی ہیں اے مولا کربلا تیرے حسین کا ہی حصہ تھا ہمیں بچا لے تو آ جا میرے مالک دیر ہو رہی ہے تو آ جا میرے مولا دیر ہو رہی ہے تو آ جا میرے اللہ دیر ہو رہی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے ہماری مدد کر ہمارے پاس کوئی مجمع نہیں تیرے سامنے پیش ہونے کو یہ ہی حقیر فقیر و زمین ہے تو آجا تجھے تیری عزتوں کا واسطہ آج صرف مسلمان نہیں زلیل ہو رہا تیرے اسلام پہ دھبا آ رہا ہے تیری ذات پہ بھی اللہ دھبا آ رہا ہے آج کے فروٹ کہہ رہے ہیں بلاؤ رب کو بلاؤ خدا کو بلاؤ اللہ کو اللہ آج کا یہودی آج کا عیسائی نئے روپ میں آیا ہے ریجنالڈ نے کہا تھا بلاؤ محمد کو صلاح الدین آ گیا تھا آج کے ریجنالڈ بھی کہہ رہے ہیں بلاؤ محمد کو آ جا تو آ جا ہماری فریاد ہے آ جا میرے مولا دیر ہوگی آیا میرے رب دیر ہو گئی آیا تجھے تیری عزتوں کا واسطہ سن لے ہماری میرے بولا سن لے کوئی نہیں سننے والا ہمارا کسی پہ کوئی گلا نہیں ہے ہمیں اپنی فوجوں پہ کوئی گلا نہیں یہ تو پہلے ہی بازاری تھے آوارا تھے یہ تو پہلے ہی بھیڑ بکری تھے ہماری پولیس پہلے ہی بھیڑ بکری تھے ہمیں ان پہ کوئی گلا نہیں ہے ہم یا اللہ تجھے تو گلا کر سکتے ہیں یا اللہ ہمیں پتا ہے تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہے آ جا ہمیں اپنی چادر میں چھپا ہمیں اپنی گود میں لے لے ہمیں ہم ڈرے ہوئے یا اللہ ہم ہوئے یا اللہ سارا بات ہی جمع کر رہے آ جا میرے اللہ اے محمد کے اللہ اے حسین کے اللہ اے کر کربلا کے اللہ اے جنید کے اللہ اے عبد القادر جی رانی کے اللہ اے جابر انصاری کے اللہ اے نوح ابراہیم کے اللہ تو میرے مولا آ جا اپنی محبوب کی امت کی فریاد سن لے ہماری ضد مان لے یا اللہ اتنے بڑے مجمے کے رونے کو تیرے جیسا رب کبھی رد نہیں کرتے اتنے ہزاروں کے آنسو تیرے جیسا سے بھی کبھی نہیں رد کر میں ایسے شک یہ آنکھیں گناگار ہیں یہ آنکھیں بے حیا ہیں یہ بولنے والی زبان کالی ہے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ جرموں سے بچھڑے ہوئے ہیں یہ تڑپتے ہوئے ہمارے وجود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پر یا اللہ ہم تجھے آخری سہارا سمجھ کے آئے ہیں تجھے آخری سہارا سمجھ گئے اگر تیری مدد اب بھی نہ آئی اگر بھی ہم تجھ پہ ایمان لائے پھر بھی تو ہی ہمارا رب ہے تو ہمیں مار دے ہمیں مٹا دے ہمارا خون بہت سستا کر دے ہمیں تو زیر زمین پہنچا دے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے تو ہی ہمارا معبود ہے تو ہی ہمارا رب ہے ہم پھر بھی تجھے ہی پوجیں گے تیرے ہی سامنے سر رکھیں گے تجھے ہی سجدہ کریں گے اس دین کو ہم سمجھیں گے تیرے قرآن کو دو ہماری روٹی روٹی کر دے پھر بھی ہم تجھے تیرا وعدہ حق سچ تو اپنے بندوں کی مدد کر لیکن تیرے کچھ اصول ہیں مولا ہم نے وہ اصول توڑ دیے ہیں ہم اپنا استحقاق مٹا چکے ہیں ہم ہمارا حق اب باقی نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی تجھے پکارتے ہیں ہم پھر بھی تجھے پکارتے ہیں تو آ جا کوئی ابو بکر جیسے ہمیں حکمران دے دے ہمیں ان ظالموں سے نجات دے دے ہمیں ان بھیڑیوں سے نجات دے دے اے اللہ ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے یا اللہ عمر جیسا دے دیا اللہ کب تک ان ظالموں کے ہاتھوں ہم زبا ہوتے رہیں گے کب تک ہم یہ کہ ہماری عزتوں سے کھیلتے رہیں گے لیا کوئی عمر جیسا جو کتے کے پیسے مرنے پر بھی بیٹھ کر آنسو بہائے کوئی عثمان جیسا دے دے ہمیں ان بے حیاؤں سے نجات دے دے کب تک ہم ان بے حیاؤں کا کریں انہوں نے ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دیا بازاروں میں نچا دیا انہوں نے اسکول بنا دیے بیٹیوں کو ناچ سکھانے کے لیے بچوں کو گانا سکھانے کے لیے انہوں نے ان بے حیاؤں نے اسکول بنا دی کالج اور یونیورسٹیاں بنا دی انہوں نے ہماری بیٹیوں کو نچا دیا گھر گھر میں ناچ زندہ ہوگا کیبل لگا دیے اللہ آ عثمان جیسے لیا حیا والے جو ساری امت کو حیا سکھا دے اے مولا ہم جاہل ہو گئے جاہلوں کے پلے پلے پلے پڑ گئے ہمیں علی جیسا دے دے علی جیسا دے دے علی جیسا دے دے جو علم کے چراغ جلا دے مولا ہم گروہ بن گئے ٹوٹ گئے کٹ گئے آدمی ممبروں سے خطیب شولے برسا رہے امت کو توڑ رہے ہیں کوئی حسن جیسا لے آ کوئی حسن جیسا لیا کوئی حسن جیسا لے آ میرے مولا جو امت کو امت بنا دے آج میرے مولا یزیدیوں سے دنیا بھری پڑی ہے ابن ذات کے پیروکار بھرے پڑے ہیں کوئی حسین جیسے لے آ ہم تو بازاری لوگ ہیں میرے مولا چند پیسوں پہ بک جانے والے چند ٹکوں پہ سودے کر دینے والے اس ملک کا نصیب ہی پھوٹا پڑا ہے پچپن سال سے اس نے سکھ کا سر نہیں ہے مولا ہم ان چھ لاکھ سے شرمندہ ہیں جو اس کی سرحد میں نہ دیکھ سکے رابی کی موجوں کی نظر ہو گئی ستلج کی موجوں میں بہ گئے کافروں کی آگ میں جل گئے ان کی کرپانی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہم ان چھ لاکھ سے شرمندہ ہیں اے مولا اس مجمع کی فریاد رد نہ کرنا اپنے بندوں کی مدد کر ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما اپنی مدد اتار دے بے شک وہ ہمارے جیسے نا فرمان تھے وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے وہ روزے بھی نہیں رکھتے تھے لیکن آج وہ صرف تیرے کی وجہ سے مارے جا رہے اللہ جبریل کے لشکر اتار دے میگائیل کے لشکر اتار دے وہ فرشتے جو قادسیہ میں آئے تھے وہ اتار دے وہ فرشتے جو قادسیہ میں آئے تھے اتار دے جو جلولا میں آئے تھے اتار دے جو مدائن میں آئے تھے اتار دے یا اللہ تیری عزتوں کا واسطہ میرے مولا تو آ جا ورنہ لوگ کہیں گے مسلمانوں میں اللہ ہی کوئی نہیں تو آئے جا میرے مالی ہماری یاد سن لے اتنا مجمع اپنی ماؤں کے سامنے رو دے تو مائیں پگل کرے یا اللہ ہماری تو مائیں مر گئی اے بولا تو تو زندہ ہے تو تو زندہ ہے موت سے پاک ہے اے مالک ہم تیرے سامنے مفت بن کر آئے ہیں اور ہم ضد لے کر آئے کہ ہم نے اٹھنا نہیں جب تک تو مدد کے فیصلے نہ کر دے ہم نے اٹھنا نہیں جب تک تو مدد کے فیصلے نہ کر دے آ جائے گا آ جائے گا ان کو لگام دے یہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں ان کو بتا تو خدا ہے تو رب ہے انہیں اپنے ایٹمی طاقتوں پہ ناز ہے انہیں اپنے جہازوں پہ ناز ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پر تو ہی تو ہے یا اللہ تو ہی ہمیں تجھ میں ناز ہے تو ہمیں کٹ کے مرنا ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے ہماری بوٹی بوٹی پھر بھی تجھ میں ہی ناز کرے گی ہماری راکھ بن جائے ہماری راکھ کے ذرے بھی تجھ میں ناز کریں گے اللہ ہمیں دل میں نام ہے تو آیا میرے مولا آیا میرے آقا اپنے اس کمزور امت کو قوی کر دے مدد کو اتار دے علی کی سر زمین پہ فرشتے اتار دے حسین کی فرشتے اتار دے تو گندے صحیح پر ہی تو بندے وہ معصوم بچے تو تیرے پیارے ہوں گے وہ معصوم بیٹیاں تو تیری پیاری ہوں گی جو بموں کا نوالا بن رہے کسی کی کسی کے ہاتھ جا کوئی زندگی بھر کے لیے معذور ہو رہے احلے آج کا فرون اللہ مصر کا فرون ایسا سنگ دل نہ تھا بابل کا نمرود ایسا سنگ لینا تھا اے بولا آج کے فرون کو اے اللہ لاکھوں زبا کر کے بھی قرار نہیں آ رہا لاکھوں خلیلوں کو جلا کے بھی قرار نہیں آ رہا اے مالک الملک اللہ تو نے جیسے مصر کا فرون پکڑا بابل کا نمرود پکڑا ہمیں موت سے پہلے ہمارے نمرودوں کو غرق ہوتا دکھا دے انہیں تڑپتا دکھا دے ہمارے فرونوں کو ہمیں ڈوبتا دکھا دے ہم نے اسلام کی ہمیشہ ذلت دیکھی آج تیرے سامنے عزت کا سوال کر اللہ بغیر کسی سبب کے کرتے ہیں کچھ ہے نہیں جو پیش کرے کچھ ہے نہیں جو پیش کرے پوری امت کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے دیش کی حفاظت فرما ہمارے شہر کی حفاظت فرما پنجاب سرحد بلوچستان سندھ کی حفاظت فرما سندھی بلوچی پٹھان پنجابیوں کی مکروہیوں کی سرائکیوں کی سب کی حفاظت فرما مردوں عورتوں کی عرب کی حفاظت فرما ایران والوں کی حفاظت فرما ترکستان والوں کی عراق والوں کی سعود والوں کی پوری امت جہاں جہاں ہے الفاظ ختم ہو رہے ہیں ہم پاگل میں پڑے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا مانگنے میں بھی اللہ دیوانے ہوئے جا رہے ہیں بے ادب ہوئے جا رہے ہیں اے اللہ اے اللہ ہوئے جا رہے ہیں ہمیں معاف کر دے ہم پاگل ہو گئے ہمیں معاف کر دے ہمارے جنون کو معاف کر دے بس تو ہماری مدد کر دے میرے والا کر دے میرے اللہ کر دے اللہ تو کر دے نا اللہ مدد کر دے اللہ کر دے یا اللہ کر دے کر دے یا اللہ کر دے یا اللہ کر دے یا اللہ کر دے کر دے میرے اللہ کر دے کر دے کر دے میرے اللہ مولا ہم نہیں اٹھیں گے تو آج کر دے یا اللہ کر دیں پہلتا تہ دے میاروں کہنے کہنے کہنے میں آ رہا ہوں نہیں کرنی پھر بھی کر دے نہیں کرنی پھر بھی کر دے ہم فقیر ہیں ہم نہیں اٹھیں گے یا اللہ تجھے منائیں گے یا اللہ تجھے منائیں گے تجھے راضی کرے تجھے راضی کر ہماری توبہ ہم باز آئے ہماری توبہ ہمیں معاف کر لیں ہماری ہر کبیرہ سے توبہ ہماری ہر کبیرہ سے توبہ ہماری ہر کبیرہ سے توبہ ہمیں معاف کر لیں تو کر دے مدد میرے مولا آ جا آ جا آ جا یا آ جا آ جا آ جا میں یا تو آ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 اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر